ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجوس کی ہانڈیوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان کو دھو کر صاف کر لو اور ان میں پکاؤ اور آپ نے ہر درندے اور کچلی والے جانور کو کھانے سے منع فرمایا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ساٹھ یہ حدیث صحیح ہے